اشاد فرمائی کہ ہم نے نبی علیہ والسلام کا دعا فرمانا قبول کیا اور مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے اور اس سے پہلے اللہ سبار برطالیٰ نے یہ بات اشاد فرمائی کہ مقابلہ تھا چلے تھے یہ حضرات تجارتی قافلے پہ حملے کے جبکہ مقابلہ آپ پڑا لشکر کے ساتھ اب یہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہے جس کو دور کر دوں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ جو جہاد ہے یہ دفاعی جہاد ہے نبی علیہ السلام اسلام جب ہجرت فرما کر مدیہ منورہ تشریف لائے ہیں تو پہلا سال تو چھوڑ دیں اس میں حکم نازل نہیں ہوا دوسرے سال سے نبی علیہ السلاط والسلام نے مختلف دستے بھیجے ہیں تجارتی قافلوں پر حملے کے لیے تو یہ اندازہ فرما لیا جائے کہ دفاعی جہاد تھا ایک دامی جہاد تھا تاکہ وہ ذرائع وسائل جو ان کی آمدنی کے ہیں اقتصادی جو ان کی پوزیشن ہے اس کو تباہ کر دیا جائے جب ان کی اقتصادی پوزیشن کو تباہ کر دیا جائے گا تو پھر ان کے لیے قائم رہنا مشکل ہوگا کیوں قائم رہنا اس لیے مشکل ہوگا کہ کافی لڑتا ہے مادی اسباب کا اور ایمان والا لڑتا ہے اللہ تعالی کی مدد پر کہ کافر کا بھروسہ تلوار پر تو جو مومن ہے تو وہ بغیر تلوار کے بھی لڑتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا سپاہی ہے تو اس لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ اقتصادی طور پر ان کا تباہ کیا جائے یہ بات امیر مومنین نے یہاں فرما دی فرمایا کہ ایک سال مزید تم کوئی کاروائی نہ کرو اتحادیوں کو امریکیوں کو بس مہمان کے طور پہ یہاں رکھو کہ حرکت میں ان کو رکھو کہ دائیں بائیں حرکت کرتے ہیں فرمایا کہ ایک سال کے بعد اقتصادی لحاظ سے ان کی صورتحال حال نہیں ہوگی کہ دنیا کی طاقت نہیں رہے گی یہ امریکہ کہ دنیا کا طاقت نہیں رہے گا صرف ایک سال اس کو مصروف رکھو اور جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ تو الحمدللہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو میں یاد کر رہا تھا کہ کافی نظر مادی اسباب پر ہے اس لیے نبی علیہ اسلام کی حکمت عملی یہ تھی تو ان کو مالی لحاظ سے کمزور کیا جائے اور ان کے تجارتی کافروں پہ حملہ کیا جائے نبی علیہ والسلام جو سب سے پہلے خود تشریف لے گئے ہیں جو حضرت نے روانہ کیے ہیں دستے ان کو سریا کہتے ہیں اور نبی علیہ السلاط والسلام جو خود تشریف لے گئے ہیں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں تو اس سے پہلے نبی علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے ہیں نبی السلاط السلام نے سریہ بھی روانہ فرمائے ہیں تو نبی علیہ السلام نے جو سریہ روانہ فرمائے تو ان میں مشہور واقعات دوسرے پارے میں یا سلون اکان شاء الحرام کے اندر آ چکا ہے نبی علیہ والسلام خود بھی تشریف لے گئے کہ احتجاجی قافلے پہ حملے کے لیے تو غزوہ ابوا ہے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ ابوا ہے یہ مدینہ منورہ سے تقریباً تیئیس چوبیس میل کے فاصل پر یہ مقام ہے تو اس مقام پہ حضرت تشریف لے گئے تھے لیکن قافلہ بچ کے نکل گیا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ فرمایا جس کو غزبۂ بدر اولا کہتے ہیں تو غزبۂ بدر اولا تھا اور یہ جو غزبہ ہے یہ دوسرا غزوہ ہے غزوہ بدر تو اس کو غزوہ کوبرا کہتے ہیں یہ بڑا غزوہ ہے تو بادل کا یہ بڑا غزوہ ہے اور اس سے پہلے غزوہ بدر اولا ہوا ہے وہ نبی علیہ اللہ نے وہ حملہ بھی ایک قافلے پہ کیا تھا وہ قافلہ یہ تھا کہ کچھ بن جابر فہری جس کا ذکر کل بھی آیا تھا درس میں تو یہ آیا مدینہ ملورہ کے باہر جو اونٹ چڑھ رہے تھے اور جانور وغیرہ تھے مسلمانوں کے ان کو ہانک کے اپنے ساتھ لے گئے جب لے گیا نبی اسلاد اسلام کو اطلاع ہوئی تو حضرت نے تعاقب کو فرمایا لیکن یہ بچ کے نکل گئی تو یہ قصبۂ بدر اولا ہے اس کے بعد نبی علیہ السلاد اسلام نے ایک قافلہ ایک دستہ روانہ فرمایا حضرت عبداللہ بن جاس عنہ کی قیادت میں فرمایا کہ اپنے ساتھ اتنے مہاجرین کو لے چلو اور یہ انصار بھی ساتھ انصار ساتھ نہیں تھے اسے مہاجرین تھے تو انصار ان کو ساتھ نہیں بھیجا مہاجرین کو بھیجا تو یہ ابتدائی کاروائیاں جو ہیں غزب بدر کوبرا سے پہلے یہ سب مہاجرین نے کی انصار کو نہیں بھیجا آپ نے تو یہ پہلا غزوہ ہے جس میں مہاجرین اور انصار دونوں شریک ہوئے تو امریکہ نے بھیجا تو ان سے کہا کہ یہ فلان جگہ پہ پہنچ کے خط کھولنا خط کو پڑھنا اس بعد عمل کرنا انہوں نے خط کھولا کیا خط کھولا تو یہ تھا کہ تجارتی قافلہ قاتل آ رہا ہے اس پہ حملہ کرنا ہے اور جو آپ کے ساتھ جانے چاہے اس کو ساتھ لے جائیں جو نہ جانے چاہے اس کو واپس بھیج دیں اب میں اور آپ تو دے نہیں واپس بھی آپ کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر واپس بھیجنا تھا تو اتنے دور لے آنے کی کیا ضرورت تھی اعتراض کرتے ہو جاتے وہ جماعت ہی ایسی تھی جو اللہ کی منتخب کی ہوئی اور نبی اسلام کی تعلیم تربیت سے تیار کی ہوئی تھی تو لہٰذا جب حضرت نے خط کھولا پڑھ کے سنایا کہ آپ کو اجازت ہے جو جانا چاہیں انہیں کب کما لیں کیوں جانا چاہیں ہم اس سادے سے کیوں محروم رہے تو لہٰذا وہ شریک ہوئے اور وہاں غلط فہمی یہ ہو گئی کہ وہ سمجھے کہ یہ جماعت الخرا کی آخری تاریخ ہے چاند نہیں دیکھا تھا جبکہ چاند ہو چکا تھا رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اس پہ پڑا گنڈا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس کے اثرات پڑے تو یہ پراپیگنڈا ایسی چیز ہے کفار کے بعد ایسا ہتھ کنڈا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ معلوم ہونے لگے یہ پریشان کرنا نبی علیہ السلاط والسلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت فرما کہ ان لوگوں کو کیا چاہیے تھا کہ احتیاط کر لیتے مخالفین کو اعتراض کا موقع نہ دیتے تو نبی علیہ صلاط والسلام نے مالک اجمل کو ہاتھ نہیں لگایا اب یہ حضرات پریشان اب دیکھیے یہ ہے آزمائش یہ ہماری کیا آزمائش ہے یہ آزمائش ہے کہ تعمیر بھی حکم کی کی ہے تعمیر بھی حکم کی کی اور جس کی مثال میں عام طور پہ محمود اور ایاز کا واقعہ حضرات پیش کر دیتے ہیں لیکن ایاز کی وفاداری بہت اونچی ہوگی لیکن صاحب رحم کی وفاداری اس پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کی کے پہ خصوصی نظر تھی تو اہل دربار نے کہا کہ آپ اس پہ اتنی خصوصی نظر فرماتے ہیں غلام ہے اتنا آپ نے اس کا سر چڑھا رکھا ہے اس نے کہا کہ اس کی صفات کی وجہ سے اس کی وفاداری ہوتا ہے یعنی آپ نے ہمیں کبھی آزمایا ہی نہیں آزما کے دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سے آگے ہیں کہ پیچھے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو آزما لیتے ہیں تو یہ کیونکہ غلام تھا یہ اس لیے کھڑا ہوتا تھا باقی سردار تھے وہ کرسیوں میں بیٹھتے تھے تو بادشاہ نے کہا کہ شاہی خزانے سے ایک ہیرا لے کر آؤ کہ خاتون کیا ہیرا لے کر آیا تو اس نے آ کے اپنے دائیں طرف اس نے آ کے بادشاہ کو پیش کیا تو بادشاہ نے اپنے دائیں طرف والے جو بڑے سردار بیٹھے تھے ان کو دیا کہ اس کو توڑو اب اس نے دیکھا کہ ہیرا قیمتی تھا کہا بادشاہ تو میں آزمانا چاہتا اس نے حضرت یہ بہت خوبصورت گیرا ہے اس میں یہ خصوصیت جتنی بیچ قیمت اس کو توڑنا اسراف ہے نقصان ہے یہ ہے وہ ہے تو بادشاہ کر چلو آگے دوسرے کو دے دیا دوسرے کو دے دیا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا سب اپنی اپنی حساب سے اس کی خوبیاں بیان کرتے رہے اپنی ذہانت اور عقل مندی عقل مندی دکھاتے رہے اتنے میں اعجاز کے بعد پہنچ گیا اس نے ایک دیا کرنا دو اس نے رکھا اور رکھ کے تو بادشاہ نے کہا یہی پاس تم نے ہیرے کو قیمتی سمجھا اس نے ہمارے حکم کو قیمتی سمجھا اب سب پریشان کہ یہ کیا ہوا اب کہنے کے جی جی، ایک بار نہیں کم از کم ایک بار اور ایک موقع اور دے دیں کیا اور آسمان کیا اور آسمان ایک دو دن کے بعد اس نے کہا کہ اب اس نے سمجھ لیا کہ یہ سارے آج توڑنے کے موڈ میں ہیں تو اس نے کہا کہ آدمی گن لیا کہا کہ اتنے ہیرے لے کر آ جائے وہ ہیرے لے آئے پہلے کو دیا اس نے رکھا اور مارا ہتھوڑا ٹکڑے ٹکڑے دوسرے کو تیسرے کو سب نے تو نے بھی توڑ دیا اب سب خوش کیا آج تو برابر ہو گئے تو سلطان نے کہا تھا پہلے سردار تھے کہ آپ نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا سرداری نقصان کیا آپ نے اور نے کہا حضرت میں تو حکم کا غلام تھا آپ نے حکم دیا میں نے توڑ دیا میں نے آپ کے حکم کو قیمتی سمجھا ہیرے کو قیمتی نہیں سمجھا دوسرا پوجا تو آپ نے حکم دیا کرتے رہے کرتے رہے جب آزاد کی باری آئی تو سلطان نے پوچھا تو اس نے گلے میں کپڑا ڈالا اور کھڑا ہو گیا کہنے کا مجھے جو سلاح چاہیں آپ دینا چاہیں میں تو میں یہ فرق ہے تم نے تم مجھ پہ ڈالو گے مصیبت کے وقت میں اور یہ اپنے اوپر لے گا یہ تو ایاز کی ایک مثال جبکہ ایاز کی تمام کا صفات ایک عام صحابی رضی اللہ عنہ کی عام صفت کے برابر بھی نہیں تھے تو ان کی کیا تربیت اور کیا ان کی تعلیم اور کیا ان کا مقام اب حکم کی تعمیل بھی اللہ کی کی ہے نبی صاحب فرمانے پہ گئے ہیں مفاد بھی حاصل نہیں کیا جو مال آیا ہے وہ بھی آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے لیکن نبی صاحب السلام اس پہ بھی ناراض ہیں اور یہ گر گرا رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اپنی غلطی مان رہے ہیں کہ واقعہ ہم سے غلطی ہو گئی لیکن ایک ضابطہ قرآن مجید پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کی رنجیدگی بھی برداشت نہیں فرماتے اور صاحب کرام العلم کے دل دکھنے کو بھی برداشت نہیں فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نال نظوسلم یا سنور القان الشا الحرام کی فی قل القی فی کبیر و صد العن سبیل اللہ اور المسجد الحرام وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھا ان جگہ تم بھی کہنے کے قابل ہو مسجد حرام کی ادبی تم کر رہے ہو جو مرکز ہے تمام حرمتوں کا اللہ جس نے حرمتیں پیدا کی ہیں حرمتیں مقرر کی ہیں اس کے تم منکر ہو یہ جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے تھے تم نے ظلم کیا یہاں تو گھاس پہ بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا اس کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا تم نے ان انسانوں کو جو اس کے اہل تھے ان کو نکال کے باہر کر دیا تم بھی کہنے کے قابل اور فرمایا کہ اے صاحبہ کیا رہوں کہ حرمتوں کا خیال رکھنا لیکن اس وقت پہ جب یہ خیال رکھیں یہ خیال نہ رکھیں تو بے شک مسجد حرام میں بھی ان کو قتل کر دینا تمہیں اس کی بھی ہم اجازت دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہزار صاحب ہے کیا ان کی صفائی میں یا یا فرما اب یہ بات تھی کہ کیا کہ اس کا ہمیں آجر بھی ملے گا کہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اگر اللہ کی رحمت کو امیدوار وہ نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے تو اللہ کی رحمت کے تم ہی امیدوار ہو تو بہرحال میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا تو نبی احسد اسلام نے سلسلہ شروع فرما دیا کافر پر حملے کا تجارتی کافروں پہ حملے چل رہے تھے تو یہ بن جاوید کا ہوا یہ اس کے بعد واقع ہوا تو نبی علیہ السلام سرادل خود بازار خود تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے یہ پھر رمضان المبارک کا واقعہ دو ہجری رمضان کا واقعہ ہے کہ کی اطلاع ہوئی کہ تجارتی قافلہ ایسے آ رہا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ چالیس آدمی تھے اور بعض روایات میں ہے کہ سات تھے بعد میں آتا ہے کہ ستر تھے تو یہ قافلہ تھا جو ایک ہزار اونٹوں پہ پچاس ہزار دینار کا سامان لاد کے یہ آ رہے تھے اتنی بڑی رقم اور میں اس پہ حملہ کرنا ہے اب یہاں سے چلیں جب چلے ہیں تو صورتحال بدل گئی اب وہ رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھے تو انہوں نے آدمی لگا کے رکھے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام نے بھی دو آدمی بھیجے ہوئے تھے کہیں ایک بستی میں کہ وہاں رہو اور وہاں سے یہ گزرے گا قافلہ تو وہاں سے نکل کے آنا اور آ کے مجھے اطلاع دینا تو یہ حضرات جب واپس ہے کہا کہ جی، قافلہ جو ہے یہاں سے آگے گزر گیا ہے تو بے اثرات والسلام تشریف لے چلے سے باہر تشریف لائے تو السلام رضی اللہ عنہ بھی اس توہ میں تھے اب ان ان کی ذہانت دیکھیے اور ان کی صلاحیت دیکھیے زمین خان نے دو آدمی بھیجے کہ جا کے ایک جگہ پہ معلومات لو وہ دو آدمی گئے معلومات لی تو وہاں ایک بڑا آدمی تھا اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں اندازہ ہے کہ وہ قافلہ جو ہے وہ پہنچنے والا ہے تو معلومات لے کر وہ واپس آئے تو اتنے میں ابو رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے وہاں پہنچے کبھی قافلے نے پڑاؤ نہیں کیا تھا کہا کہ ایک منٹ ٹھہرو میں جائزہ لے لوں تو وہاں بوڑھے سے آ کے پوچھا کہ یہاں کوئی آدمی تو نہیں دیکھے تم نے اجنبی اس نے کہا کہ ہاں دو آدمی آئے تھے اس نے کہا کہاں گئے تھے اس نے کہا یہ تو معلوم نہیں تو ابو سفیان نے دیکھا کہ وہ لیڈ پڑی تھی اونٹ کی انہوں نے فوراً اس کو اٹھایا اٹھا کے اس کو توڑا فوراً ساتھیوں سے کہا کہ دوڑو مدینے والے پہنچ گئے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہنا کہ اس کے اندر جو کھجور کی گٹھلی تھی وہ اس کھجور کی ہے جو مدیم نور والے استعمال کرتے ہیں تو لہذا وہ پہنچ گئے اب یہ یہاں سے روانہ ہوئے روانہ ہوئے بھاگے نبی علیہ السلاط اسلام بھی کہیں تھے تو حضرت نے یہاں ایک توریا کیا ہے ایہام کیا ہے توریا اور ایہام کہتے ہیں کسی کو وہم میں ڈال دینا جھوٹ بھی نہ بولنا لیکن دوسرے کو وہم میں ڈال دینا یہ بات کہی جاتی ہے دیکھیے کہ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کیسے جھوٹ بولا تھا حضرت نادوتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب دیہات میں تھے تو جہاد بظاہر ناکام ہو گیا تو یہ حضرت آگے پیچھے ہو گئے تو گرفتاری تھی تو حضرت گئے غار میں جا کے چھپ گئے تین دن غار میں رہے تین دن کے بعد باہر نکل آئے کہا کہ تین دن سے زیادہ چھپنا یہ نبی اسد اسلام کی سنت کے خلاف اب یہ اتنا غلبہ ان لوگوں پہ سنت کا تو یہ سنت کے خلاف ہے آئے تو اپنی بستی کے قریب تھے تو اتنے میں وہ تلاش والے جو تھے کہیں مخبری ہو گئی تو مخبری کرنے والے بھی ماشاءاللہ مسلمان ہی ہوتے ہیں تو مخبری ہو گئی تو گیا گرفتاری کے لیے اب جو آیا وہ پہچانتا نہیں تھا وہ آ کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوچھا یہاں کہ بھائی مولوی قاسم کو پتا ہے اب کہتے ہیں کہ میں ہوں تو گرفتاری کہتے ہیں نہیں ہوں تو جھوٹ تو جہاں کھڑے تھے وہاں سے ہٹ کے ذرا ادھر ہو گئے کہ ابھی ادھر ہی کھڑا تھا اور دیکھا دوڑو کہیں نکل ہی نہ جائے تو بستی کی طرف بھاگے جب آ گئے تو ادھر سے دوسرے رخ پہ تشریف لے گئے تو یہ توریا ہے ایہام ہے کہ دوسرے کو وہم میں ڈالنا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ اسلام کے واقعات میں آتے ہیں اسلط اسلام کے واقعات میں بھی آتے ہیں سری گائے پڑے دلدان ہوتی جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے چلے تو راستے میں مختلف واقعات پیش آئے تو ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی صاحب اسلام کے ساتھ ہیں یہ معلوم نہیں تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیونکہ تاجر تھے بہت آتے جاتے نبی صاحب اسلام تو اعلان عبر سے پہلے تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہے ہیں لیکن حضرت کا یہ مستقل معمول نہیں تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مستقل تاجر تھے تو اس لیے ان کا آنے جانا رہتا تھا تو ایک صاحب آئے جن راستے میں جو اونٹوں کی قیمت اونٹ لگے ہوئے تھے نبی سات وسلام کو جو گرفتار کرے گا پکڑ کے لائے گا اس کو اتنے اونٹ اور آج کل اونٹوں کی بجائے ڈالر وقت وقت کی بات ہے تو لہٰذا اتنے اونٹ ملیں گے تو یہ روایت چلی آ رہی ہے تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا تو ایک آدمی سیری کپڑے کو پہچانتا تھا نبی صاحب کو نہیں پہچانتا تھا تو اس نے پوچھا کہ وہ بتائیے یہ آپ کے ساتھ کون ہے اگر کہتے ہیں نبی اثرات وسلم ہیں تو ظاہر ہے کہ گھیرا دے دیا جائے گا اور گرفتاری ہو جائے گی تو سری کا نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے اب وہ سمجھے کہ راستہ راستہ یہ دکھا رہا ہے کہیں سفر پہ جا رہے ہیں یہ راستہ دکھا رہا ہے فرمایا یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے یہ تو اللہ کا راستہ دکھا رہا ہے تو یہ ہے توریا یہاں نبی علیہ السلام نے یہاں بھی حضرت نے بھی توریا فرمایا یہاں تشریف لائے تو پوچھا معلومات نہیں معلومات لینے کے بعد اس نے خیر جو صورتحال تھی اس آدمی نے بتلا دی تو اس نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت آپ کون ہیں کس قبیلے کا رکھتے ہیں کہاں سے ہیں حضرت ماں مانی ہے پانی سے تو عرب میں ایک قبیلہ تھا ماؤ سما تو وہ سمجھا کہ میرے ساتھ قبیلہ ماں سے ہیں تو حضرت نے کہا کہ کہاف قرآن مجید کے حوالے سے حضرت بات فرمائی کہ انسان کس سے نکلا ہے ماں سے پانی سے اچھلنے والے پانی سے تو حضرت نے قرآن مجید کی بات بیان فرمائی اور وہ وہم میں پڑ گیا تو جب وہاں یہ قافلہ آیا ہے تجارتی انہوں نے پوچھا کہ نے کہا کہ ہاں کبیرہ ماں کے آدمی آئے ہوئے تھے تو ربیع طریقے سے تو فرما کے یہاں لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ قافلے پہ حملہ نہ ہو تو وہاں قافلہ تو بچ گیا تو قافلے کے بارے میں یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ وہ سفیا رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بیس دینار دیے کے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں اعلان کرو اس کے اعلان سے پہلے آج کا بنتے عبد المطلف نے صاحب اسلام کی پھوپھی ہیں اور ان کے ایمان کے بارے میں کتی بات نہیں ہے ویسے گمانے والے بھی کہ ایمان لائی ہیں تو صفیہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی ہیں تو وہ تو مدینہ میں تشریف دے گئی تھیں تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت ایمان نہیں لائی بعد میں ایمان لائی ہیں تو یہ آج کا رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا کہ باہر سے ایک آدمی آیا ہے جو اونٹ سوار ہے اور اس نے آ کے مکہ مکرمہ کے مختلف مقامات پر اعلان کیا ہے اور الفاظ یہ تھے مفہوم یہ تھا کہ آئے غدارو تین دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف چلو تو انہوں نے یہ خواب حضرت یا باس اللہ ہو جو ان کے بھائی تھے ان سے بیان کیا تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا اور باس اللہ عنہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا اپنی بہن کو سمجھا رہے تھے کہ مجھ سے بتا دیا مجھے بتا دیا کسی اور کو نہ بتانا لیکن انسان ہیں تو ولید بن اتبا ان کا دوست تھا انہوں نے اس کو جا کے بتا دیا کہ تو کسی کو نہ بتانا اس نے اپنے والد اتبا کو بتا دیا تھا کہ جان یہ خواب کسی کو نہ بتانا اب یہ جو ہے وہ پھیل گیا تو عباس اللہ عنہ ہو پرواہ فرما رہے تھے جب وہ جال نے دیکھا تو اس نے تندن کہا کہ اب تک تو تمہارے خاندان کے مرد جو تھے نبی بنے ہوئے تھے جھوٹ بولتے تھے اب تمہاری عورتیں بھی نبیاں ہو گئی ہیں تو عباس نے حمایت کہ کیا بات ہے اس نے کہا ایسے تو عباس نے عباسما کہ وہاں ترسی بھی ہوئی ابو جال نے جاتی بھی کی تو عباس اعلان ہو اس وقت موقع محل کے لحاظ سے خاموش ہوئے بہرحال ابھی تین دن نہیں ہوئے تھے تین دن سے پہلے ہی وہ کافی پہنچ گیا جس نے اپنے کان کے اپنے اونٹ کے کان چیرے ہوئے تھے اپنا کرتا جو ہے وہ آگے پیچھے سے پھاڑ رکھا تھا اور جو کجاوا تھا اس کو الٹا رکھا تھا اور اس نے آ کے وہ وابیلا کیا ہائے وائے وہ وابیلا کیا بار اس کا وویلا ایسا تھا کہ پورے مکہ مکرمہ میں جوش پڑ گیا اور لوگ تین دن کے اندر اندر وہاں سے نکل کھڑے اب یہ چلے اب جب یہ چلے تو راستے میں کئی افراد ایسے تھے جو روکتے رہے یا خبر دیتے رہے حتیٰ کہ مزے کی بات یہ کہ نبی علیہ السلاط اسلام کا چچا ابو اللہب جو انتہائی شدید مخالفین میں یہ ساتھ نہیں نکلا پوچھا کہ آپ کیوں نہیں نکلے کہنے لگے کہ بہن کے خواب نہیں ڈرا دیے میں نے اس قدر کیفیت تھی داشت کفر پہ رہتی ہے ہر وقت لیکن اور بات ہے کہ ہم اگر کندھا دینے والے نہ ہوں تو کبھی کفر ایمان والوں پہ غالب نہیں آ سکتا تو یہ ایمان والے کہلانے والے ہی کندھا دینے والے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مقابلہ بنتا ہے میں کہاں اتنی ضرورت ہے کہ کفر ٹھہر سکے بارہ یہ قافلہ ادھر سے یہ لشکر چلا ہے ایک ہزار کا نو سو پچاس لڑنے والے تھے پچاس خدمت گزار تھے ادھر سات اسلام تشریف لا آ گیا تو بہرحال وہاں یہ بات تفصیل سے ہو گئی کہ حضرت نے مشاورت فرمائی یہ بات کما اخراجات کے اندر کما آخراجہ کا ربو کا میں یہ بات عیسائی کے حوالے سے تفصیل ہو چکی ہے تو نبی اسراد اسلام نے بہرحال گنتی فرمائی راستے میں اور اس سے پہلے کچھ نوجوانوں کو واپس بھیجا واپس جن حضرات کو بھیجا ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جہاں ایک نقطے کی بات اور بھی سامنے رہنی چاہیے کہ یہ دو ہجری ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا جا رہا ہے کہ اب یہ عمر کے لحاظ سے اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئے کہ جہاد میں شریک ہوں تو چھوٹی عمر ہو گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی والسلام رفع جان فرماتے تھے رکوع میں جان فرماتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو حضرت کے ساتھ شروع سے آ رہے ہیں نبوت کے چھٹے سال مسلمان ہوئے چھٹے مسلمان ہیں اور وہ فرما رہے کہ شروع میں رفع جان نہیں کرتے تھے تو زیادہ قرب کس صحابی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہو ابن مسور رضی اللہ عنہ کا قرب میں سمجھ زیادہ ہے ابن عمر رضی اللہ سے ہیں اس پر چھوٹی عمر میں تھے دو ہجری میں تو چھوٹی عمر والے کی بات تو قبول کریں اور جو بڑی عمر والے رفیع کے خاص ہیں ان کی بات کو قبول نہ کریں اور پھر دعویٰ بھی ہو کہ ہم حجی عمل کر رہے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے جو ان کو واپس بھیجا گیا بیرا بن عاظب رضی اللہ عنہ تھے ان کو واپس بھیجا گیا اور یہ بیرا بن عاظب رضی اللہ عنہ بھی یہ بھی راوی ہیں اگر واپسی کے حساب سے قبول کرنا ہے تو بلال حضرت اللہ بھی راوی ہیں کہ اسلام شروع نواز چور فیلن نہیں فرما سکتے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ ہو جنہوں نے بعد میں قرآن مجید کو یکجا کیا ہے وہ بھی واپس بھیجے گئے اور اسی طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہو رسط کے منہ بولے بیٹے زید بن حاصل کے بیٹے ہیں تو ان کو بھی واپس بھیجا گیا چند اور بھی تھے تو انہی میں عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے جو سعد بن وقاص ان کو بھائی ہیں ان کو بھی واپس بھیجا گیا لیکن یہ رو پڑے کیسے روئے کہ نبی اصطاد نے فیصلہ فرما لیا کہ بھائی تو مستثنا ہے تو ساتھ تو یہ بات میں نے کی تھی کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ابو جہل خود بھی آ رہا تھا باقیوں کو بھی لے کے آ رہا تھا خبر پہنچ گئی ابو اس نے فرمایا کہ ہم مکہ مکرمہ خیر وافیہ سے پہنچ چکے ہیں واپس آ جاؤ کہا کہ نہیں ہم بزر کے مقام تک جائیں گے وہاں جشن منائیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آئیں گے اور اگر مقابلہ ہو گیا تو ان کے سروں میں شراب پیئیں گے اب یہ اس خوشی کے ساتھ چل رہا ہے جبکہ باقی تمام حضرات اس کو روک رہے ہیں لیکن نہیں رک رہے وہ نہیں رک رہا کیوں اس لیے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے موت کی جگہ بھی مقرر ہے موت لے کے جا رہی ہے اور عمیر میں بھی وقاصوں کی بھی شہادت ہونی تھی تو اس لیے وہ بھی رو پڑے نبی اسلام نے اجازت دے دی باقیوں کو اجازت نہیں دی ان کو اجازت دے دی کہ آپ چلیں کیونکہ ان کا وقت بھی مقرر تھا اور جگہ بھی مقرر تھی تو بہرحال یہ حضرات وہاں پہنچے ہیں اور نبی علیہ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے دعا کو قبول کیا اور یہ بات بھی کل کی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ یہاں ہے اس تشتری سونا یہ جمع ہے تشتری سونا جمع ہے کہ تم سب دعا کر رہے تھے تو میں نے یہ بات گزارش کی کہ دعا صرف نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کیونکہ یہ سارے کے سارے اس جہاد کے میدان میں موجود تھے تو جہاد کے میدان میں جو موجود تھے ان کو دعا میں شامل فرما دیا گیا تو جو یہاں امام کے ساتھ سورہ فاتحہ کی آمین میں شامل ہو تو کیا وہ شامل نہیں ہوگا یقین ان سے زیادہ شامل ہوگا تو اللہ تعالی نے یہ خبر دی کہ ایک ہزار فرشتے نازل ہوں گے تو یہاں اللہ تعالی نے جہاں ایک ہزار فیصد کو فرمایا وہاں مردفین فرمایا ہے پھر سوئے آل عمران میں اللہ تعالی نے تین ہزار کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں منزلین فرمایا ہے اور پھر اللہ تعالی نے پانچ ہزار کا ذکر فرمایا تو وہاں مصورین فرمایا ہے تو مردفین فرمایا منزلین فرمایا اور مصورین فرمایا تو ان میں ایک ہزار تو فرمایا کہ نازل ہم نے کر دیے تو تین ہزار کی خبر نبی علیہ السلام نے دی پانچ ہزار کا وعدہ تھا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ کچھ بن جاب فہری نے مدد کے لیے آنا تھا وہ نہیں آئے یا کچھ بن جاب فہری رضی اللہ ہو بعد میں ایمان کی دولت سے بھی سرفراز ہوئے تو اس وقت بہت بڑے سردار کے مخالفین میں تھے تو یہ انہوں نے آنا تھا مدد کے لیے تو پہنچے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو پانچ ہزار کا وعدہ فرمایا فرشتوں کا وہ تین شرطوں کے ساتھ ثابت قدمی اور دشمن سے مروب نہ ہونا اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور تیسری بات یہ ہے کہ کوش بن جابر فہری کا کورس بن جابر فہری کا مدد کے لیے آنا اب دو شرطیں تو پوری تھیں ثابت قدمی بھی تھی تقوا بھی انتہا درجے کا لیکن کیونکہ تیسری بات سامنے نہیں آئی شرطیں پوری نہیں ہوئی تو اس لیے وہ پانچ ہزار تو فرشتے نہیں آئے اب ایک ہزار کے بارے میں مرجفین فرمایا تو مرجفین اس لیے فرمایا مرجف کہتے ہیں پیچھے آنے لگاتار آنا تو یہ خبر دے دی کہ یہ ایک ہزار ہی نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے اور بھی آنے والے ہوں گے تو لہٰذا یہاں مردفین فرما دیا قرآن مجید کی فساد سے بلاغت ہے کہ کوئی لفظ یہاں پہ مانویت کے بغیر نہیں کہ مانویت کا ایک سمندر ہے تو یہاں مردفین جس کے معنی ہوتے ہیں لگاتار پیچھے آنے والے تو بھائی اسی پہ آپ اس کو کافی نہ سمجھیں آپ کی مدد کے لیے دل کے اطمینان کے لیے مزید فرشتے بھی آئیں گے تو مردفین فرما دیا جس کے معنی سے لگاتار بے تر پہ آنے والے تو یہ پیچھے یہ سلسلہ شروع ہوا یہ پہلی جو ہے وہ پہلا دستہ آیا ہے پیچھے اور بھی آنے والے پھر اس کے بعد یہ منزلین فرمایا تین ہزار کے لیے تین ہزار کے جب منزلین فرمایا تو اس کی معنی ہے اتارے ہوئے تو اس میں ایک اور اشارہ ہے کیا زمین پہ اللہ کے فرشتے کم ہیں کہ بے شمار فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زمین پر لیکن فرمایا کہ نہیں یہ صحابہ کرام رحم کا اعزاز ہے اور جہاد میں شرکت یہ بہت بڑی سعادت ہے تو اس اعزاز کے لیے فرشتے جہاں زمین والے نہیں ہم آسمان سے فرشتے نازل فرمائیں گے جو ان کے معامل بنے تو یہاں منظرین کا لفظ استعمال فرمایا اور تیسری بات جو بیان فرمائی مصومین تو یہ وہ کہ جو نشان لگانے والے تھے کہ اپنے نقش چھوڑ کے جائیں گے اور یہ کفات کی زخم کو بھی بھول نہیں سکیں گے اور اس لیے اس غزل کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے اب یہ فرشتے تو نازل ہوئے تو میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ اگر ایک فرشتہ بھی آ کے چیخ مار دیتا فرشتہ تو بڑی طاقت والی چیز ہے اللہ نے بڑی طاقت والی مخلوق پیدا کی اللہ ہوا کو حکم دے دیتے کہ یہ ہوا قوم آج کے لیے اللہ نے ہوا کو حکم دیا بغیر کے بادل سے ہوا نکلی کتنی اتنی جتنی ایک چھلے میں سے گزر سکتی ہے اور اس ہوا نے کیا کیا اس ہوا نے یہ کیا کہ اکیس فٹ کے آدمی جن کے جسم کی چوڑائی سات فٹ کی تھی تو ان کے ناک میں یہ ہوا جو ہے داخل ہوتی تھی اور اتنا پریشر پیدا ہو جاتا تھا کہ ان کو اچھال کے اوپر کو ہوا نکال دیتی تھی پھر سر کے بل گرتے تھے سر علیحدہ جسم علیحدہ ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ ہوا میں اتنی طاقت پیدا فرما سکتے ہیں تو فرشتہ تو بڑی طاقت والی پہلے ہی طاقت والی مخلوق ہے تو اتنے فرشتے اتارنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ فرشتے لڑے ہیں یہ لڑے ہیں آگے دوسرے رقو میں یہ بات آ رہی ہے لیکن لڑے ہیں کرام جو ان کے ماتحت ہو کر لڑے ہیں اسباب کے تحت ہو کر لڑے ہیں تو یہاں کس اسباب اسباب کی کیا صورت تھی یہ بات دوسرے حکم میں انشاءاللہ آئے گی تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ حکمت بیان فرمائی یہ فرمایا کہ وما جا رہا نہیں بنایا اس کو اللہ نے یہ فرشتوں کا جو اترنا ہے اس کو اللہ نے نہیں کیا نہیں بنایا کیا اللہ بشرا مگر خوشخبری کہ یہ تمہاری تسلی کے لیے تھا خوشخبری کے طور پہ تھا تاکہ تمہارے حوصلے بڑھ جائیں والی تطمئن میں بھی اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کی وجہ سے قلوب حکم تمہارے دل کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے والوں کے دل کے اطمینان کے لیے کیا کیا صورتیں اختیار ہیں تو یہاں ایک بات اور بھی قابل یہ وہ لوگ تھے جو جہاد میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل جوئی فرما رہے ہیں اور یہ اہتمام جو ہو رہا ہے ان کی دلجوئی کے لیے ہو رہا ہے تو ہم اللہ کی مخلوق ہیں ہم تو محتاج ہیں جب اللہ بے نیاز ہیں جب اللہ بے نیاز مجاہدین کے دلجوئی کا اہتمام فرماتے ہیں تو ہم اللہ کے بندوں کو ان کی دلجوئی کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نازل فرمایا کیا ہے یہ اس لیے تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اب یہ اطمینان قلب یہ ایک فطرتی بات ہے کہ خوف کا ہونا یہ بشری تقاضے کی وجہ سے ہے کہ بشری تقاضے کی وجہ سے ہے یہ نہیں بزدلی کی وجہ سے نہیں یہ بشری تقاضے کی وجہ سے جب بشری تقاضے کی وجہ سے ہے تو اطمینان قلب بھی اس لحاظ سے ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ فرشتے اس لیے نازل کیے تاکہ تمہارا ایمان ظاہر ہو جائے تمہارا ایمان پختہ ہو جائے نہیں اطمینان قلب فرمایا یہ وہی ابراہیم علیہ نبی علیہ اسلام کی بات ہے جب وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کئی بار موتا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو اگر ہمارا کہ اولم تم بھی کیا تیرا ایمان نہیں ہے تو حضرت میں بلا کہ اللہ ایمان کیوں نہیں ایمان تو یقینی ہے بلکہ میں تو اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ اطمینان قلب ہو جائے آنکھوں سے ایک چیز دیکھوں گا دل کا اطمینان ہوگا تو یہ اطمینان قلب جو ہے یہ ایمان کے کی ضد نہیں ہے اطمینان قلب ایک مقام ہے جس کی مثال میں نے اس سے پہلے عرض بھی کی تھی ایک مریض کی عادت کے حوالے سے تو بارہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب کا ذکر مانی ہے کہ ایمان کے لحاظ سے پختہ تھے بشری تقاضے کی وجہ سے اگر کوئی خوف کی کیفیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اطمینان میں تبدیل فرما دی قماعہ کے ومن نہ ہاں قماعہ کے ایک ضابطہ گیا اس کو ذہن میں رکھ لو کہ ومن نہ اور نہیں ہے مدد اللہ من اند اللہ مگر اللہ کے پاس سے کہ مدد وہی ہے جو اللہ نازل فرما دیں مادی اسباب کے ذریعے سے عطا فرما دیں کہ اللہ تبار کو تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے غیبی امداد کے ذریعے سے عطا فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ جس طرح بھی مناسب سمجھیں وہ عطا فرما دیں لیکن یہ ہے کہ مدد ہے اللہ کی اور اللہ کبھی چاہیں تو غیبی مدد فرشتوں کے ذریعے سے نازل فرما دیں کبھی چاہیں تو اپنے حکم کے ذریعے سے نازل فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کبھی چاہیں تو مادی اسباب پیدا فرما دیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی کہ نصرت اللہ کی طرف سے ہے تو لہذا اسباب یہاں یہ تعلیم دے گی کہ نظر جو ہے وہ اسباب پہ نہ ہو اسباب پہ نہ ہو اگر فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو ٹھیک اگر فرشتے نازل نہیں ہو رہے زہری اسباب پیدا ہو رہے ہیں تو ٹھیک اور اگر ایمان والے ساتھ دے رہے ہیں تو ٹھیک اگر ایمان والے ساتھ نہیں دے رہے تو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں تو ٹھیک تو ہمیں کہ یہ مدد کی توقع کس سے ہو اللہ کی اللہ سے ہو اور اگر بظاہر ناکامی ہو جائے تو ابھی اللہ کی مدد ہے اس سے اور کیا مدد ہوگی کہ ایمان کی استقابہ نصیب ہو جائے اس کے مقابلے میں کون سی مدد ہو سکتی ہے سب سے بڑی مدد تو یہی ہے اللہ کی تو ہمارا کہ حالات جیسے ہو جائیں ایمان پہ پختہ رہ جائے کہ ممکنات میں سے نہیں کہ اتحادی قوتیں دنیا کے میرے اور آپ کے ذہن میں ایک بات کی غلط فہمی تھی یہ اللہ کا نظام حکمت ہے اللہ نے غلط فہمی دور کر دی ہمارے ذہن میں کیا تھا کہ جی روس کے خلاف جناب جہاد ہوا ہے یہ بیچارے کہاں لڑ سکتے تھے افغانی یہ تو امریکہ ان کی پشپنی تھا حضرت اتنے عرب ممالک ان کو امداد دے رہے تھے یہ اور بات ہے کہ جو کمبل آئے جو گھی آیا وہ ہم ہی کھا پی گئے مگر یہ ہے کہ بہرحال ایک ظاہری مدد تو تھی کہ دنیا جہاں کی ساری قوتیں جی جمع ہیں پاکستان کی ایس آئی وجود میں آئی اور اس طریقے سے جو ہے پاکستانی فوجی جا کے لڑتے تھے اب یہ بیچارے طالبان یا یہ بیچارے افغانی یہاں کہاں لڑ سکتے تھے ذہن میں ایک بات بیٹھی اسی نقش تھا اللہ تعالی اس نقش کو ختم کر دیا کہ آج بتاؤ کہاں ہے کہ وہ روس بھی انہی کی حمایت میں ہے امریکیوں کی حمایت میں ہے دنیا کے اڑتیس ممالک کا اتحاد ان کے خلاف لڑ رہا ہے اور دنیا کے ستاون مسلمان ملکوں کے منافق حکمران بھرپور ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے بعد اب بتاؤ کہ کہاں ہے مدد کس کی ہے کہ یہاں کچھ نے ٹیک دیے ہتھیار پھینک دیے ہاتھ کھڑے کر دیے برطانوی کمانڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم جتنی ٹیکنالوجی ہے اگر اس ٹیکنالوجی کو دو گنا بھی کر دیا جائے تو ہم اسے نہیں جیت سکتے تو اس لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرو نیٹو کے کمانڈر نے کہہ دیا کہ جو اسلحہ افغانیوں کے پاس ہے اگر یہ اسلحہ ہمارے پاس ہوتا دو گھنٹوں میں ہم افغانستان سے فضا کر لیتے اب ان کے بعد جو اسلحہ ہے وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیسا اسلحہ ہے جنہوں نے گوبر سے بم بنائے ہیں اور ان سے کام لے رہے ہیں اور اس کا روب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا تعریف فرما دیا وہ ہم گمان میں بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ لوگ جو تھے وہ کھڑے بھی ہو سکیں گے رہ بھی سکیں گے دیکھیں گے لیکن حالات ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ اس وقت یہ کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کمبل ان کو نہیں چھوڑ رہا وہ نکلنے نہیں دیا راستہ نہیں مل رہا کہ کس راستے سے نکلیں پاکستان بھی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں کہ جو ان کو نکال سکے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دیکھیے کہ آپ کے آپ کے چیف اسٹاف یا اسٹاف نے کل جو ہے وہ ایک بات منہ سے نکال دی حالات دیکھے تبدیل ہو رہے کیا کہا کہ اسلام اور پاکستان یہ دونوں لازم مظلوم ہیں وہی لوگ جو اسلام نہیں امریکہ کی بات کرنے والے تھے اب پھر اسی اسلام کی لائن پہ آ رہے ہیں یہ رخ ہے جو بدل رہا ہے اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سیاست کے اندر لڑائی کے اندر ان میدانوں کے اندر ابن الوقتی کے اندر یہ لوگ ان کے ناک بہت لمبے یہ سونگ لیتے ہیں حالات کو لیکن ہم ہیں بے خبر پڑے ہوئے ہیں اور ان پر اعتماد کر رہے ہیں حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور بات وہی ہے جو اکثر میں انصافی رضی اللہ عنہ اپنی قوم سے فرمائی تھی کیا میری قوم والوں حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں مجھے لہذا تم سر بنو تم نہ بنو کہ سر بنو تم نہ بنو اگر آج تم اٹھ کھڑے ہوئے اور شامل ہو گئے تو تمہاری حیثیت سروں کی ہوگی سرداروں کی ہوگی وغیرہ نہ کل تم نے مجبور ہو کے پیچھے چلنا ہے اور تمہاری حیثیت دم کی ہو جائے گی تمہارا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دے دی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صاحب کی تعلیم بھی فرما رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہماری بھی تعلیم ہو رہی ہے کہ فرمایا کہ مدد کس کی مدد اللہ کی فرشتے بھی تبھی مددگار ہو سکتے ہیں جب اللہ کی مدد ہو فرمایا کہ ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ عزیز ال نہایت زبردست ہے فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں ہے فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہی کافی ہے اللہ کسی معمولی مخلوق کو بھی غالب فرما سکتے تھے لیکن فرمایا کہ حکیم و نہایت حکمت والا ہے کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں تو فرشتوں کو نازل کرنے میں اتنی تعداد نازل کرنے میں بھی حکمتیں ہیں اور وہ حکمتیں کیا ہیں یہ اللہ کے علم میں ہیں اور صرف ایک حکمت جو ہمارے سامنے اتنی کافی ہے کہ یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا جہاد میں شریک ہونے والوں کے لیے کہ ان کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ فرشتے بھی ان کے ماتحت ہو کر لڑتے ہیں اور یہ بات ان تک محدود تھی نہیں یہ ضابطہ اللہ نے قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی یہ اقبال نے بھی یہ بات کہہ دی کہ فضائے بدر پیدا کر کہ وہی ماحول پیدا کر جو بدر کا ماحول ہے کہ فرشتے تیری نصرت کو کہ فرشتے جو ہیں تیری مدد کے لیے ادھر سکتے ہیں گردوں سے آسمان سے آج بھی قطار میں قطار تیری مدد کے لیے آ سکتے ہیں لیکن جذبہ ان جیسا تو نہیں ہو سکتا لیکن ان کی پیروی والا تو ہو سکتا ہے اور آج طالبان نے ان کی پیروی والا جذبہ اختیار کیا تو اللہ نے وہ آثار آج ظاہر فرما دیے تو لہذا ہم بھی اگر اسی پیروی والے جذبے کو اختیار کریں گے یقیناً اسی میں ہماری کامیابی اس میں نجات ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحابہ کے چاندن کے طریقے پہ چلنے والا اور ان جیسا جو اختیار کرنے والا بنا دے ایک اعلان جو ہے وہ سماج فرما لیں کہ گزشتہ دنوں میں حضرت امام اہل سنت مولانا خان سفر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو الحمدللہ بہت عظیم شخصیت تھے اور تمام فتنوں کے بارے میں انہوں نے تمام فتنوں کا تعاقب فرمایا ہے اپنی پہلوؤں کے اندر پچاس سے زیادہ حضرت کی کتابیں ہیں مضامین بھی بہت زیادہ ہیں تو کراچی کے علماء نے جن میں مولانا احمد الرحمان اور مولانا ولی خان ان حضرات کی تحریک پر ان کو امام اہل سنت کا لقب دیا گیا کہ اہل سنت عقائد کی حفاظت کا ذریعہ ہے اس دور کے اندر اللہ نے ان سے کام لیا ہے تو اس پہ کچھ رسائل نے ایک المصطفیٰ ہے بہالپور کا شریعہ ہے گزرنے والے کا انہوں نے ان پہ نمبر شیئر کیا تو اس مضامین کے لیے مجھے بھی انہوں نے فرمایا المصطفیٰ والوں نے کہ آپ بھی ایک مضمون لکھ کر دیں تو وہ کیونکہ قاضی رحمی صاحب کے ذمہ تھا تو انہوں نے مجھ سے وصول فرمانا تھا میری سستی کیونکہ بہت پھیل چکی ہے کہ کام کرانا ہو تو پھر سات سوال بھی ہونا پڑتا ہے ایک سوال بھی ہونا چاہیے تو کاشاہ صاحب میں لگایا کہ ان سے آپ مضمون تو میں سفر پہ جا رہا تھا تو اس سے پہلے جولائی کے اوائل میں میں نے وہ مضمون لکھ کر صاحب کو بھیج بھیجا صاحب کے بعد جب مضمون پہنچا تو صاحب جب مضمون پہنچا ہے تو صاحب مضمون کو دیکھا تو اللہ نے دل میں ان کے ایک بات ڈال دی نمبر میں مجھ سے بات